السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 510 جنت میں داخل ہونے کا یہ بہت عجیب نبی نسخہ ہے زندگی میں ایک مرتبہ خالی کرنا ہے روزانہ نہیں پڑھنا زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنے سے اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہوں حشر کے میدان میں کہ پڑھنے والے اے پڑھنے والی تیری دہنی طرف جنت داخل ہو جا کتنی بڑی سعادت ہے ہم سب کی اس لیے جو بھی یہ نسخے پر عمل کرے گا اور کر کے مجھے ایس ایم ایس کرے ہے تھوڑا لمبا نسخہ روزانہ کرنا نہیں ہے روزانہ اگر کوئی کرے تو بہت اچھی چیز ہے لیکن زندگی میں ایک مرتبہ تو کر ہی لو جب شوہر گھر نہ ہو تو عورتیں کر لیں اور شوہر گھر ہو تو تھوڑا کسی اور وقت میں کر لیں لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ رات کے وقت ہونا چاہیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت میں کہا ہے سونے سے پہلے کہ داہنی طرف کروٹ لے کر جو ہے یہ اس کے پڑھ لینا ہے پہلے حدیث سن لو اور پھر اس پر عمل کر لو جو بھی عمل کرے گا ہمیں ایس ایم ایس کرے ابھی یہ پانچ سو پانچ سو دس نمبر کا سبق چل رہا ہے تو چونکہ لمبا وظیفہ ہے آدمی ہر وقت کر نہیں سکتا تو کرنے میں دیر بھی لگے گی تو میں اس کو انشاءاللہ اللہ پانچ سو بارہ یا پانچ سو تیرہ یا پانچ سو پندرہ میں دعا دے دوں گا انشاءاللہ اور زبردست دعا دوں گا اب عربی کی حدیث سن لیجیے اخراجی اسناد ہی آنا مالک رضی اللہ عنہ النبي صلی اللہ علیہ وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد مئة مرة فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب يا عبدي ادخل على يمينك الجنة الحدیث رواه ترمی ترجمہ دھیان سے ترجمہ سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جب رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے اور دہنی کروٹ پر سوئے اور پھر سورہ اخلاص سو مرتبہ پڑھ لے سو مرتبہ زیادہ سے زیادہ آپ کا وقت لگے گا پندرہ منٹ بیس منٹ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کے وعدہ کیا کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ خود کہیں گے اے میرے بندے اے میری بندی یہ دہنی طرف تیری جنت ہے چل داخل ہو جا جا یہ حدیث ترمیزی میں ہے اس لیے <clears throat> روزانہ تو کرنا نہیں اور اس کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی بھی نہیں ہونی چاہیے بس میں کہتا ہوں کبھی بھی وقت ملے آدمی کر لے کوئی عرض کی بات نہیں ہے زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے آپ کو اور کر کر ہمیں ایس ایم ایس کر دے جو بھی کرے گا اس کے لیے ہم دعا دیں گے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ پڑھو گے تو مجھے بھی ثواب ملے گا بھائی آپ دوسروں کا ایس ایم ایس کرو گے وہ کرے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا آج دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں ہم آج واٹس ایپ پر کتنا وقت ضائع کرتے ہیں فیس بک پر کتنا وقت ضائع کرتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں کتنے مگج ماری کرتے ہیں یہ بیس منٹ پچیس منٹ اگر کبھی نکال لو اور زندگی میں ایک مرتبہ کر لو سو بشرط ہے سو مرتبہ سر اخلاص پڑھنا ہے بستر پر پڑھنا ہے اور دہنی طرف کروٹ لے کر پڑھنا ہے اور بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ روز پڑھو بس آپ نے کہا جو یہ پڑھے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے یہ تیری دہانی طرف جنت ہے داخل ہو جا آپ بھی پڑھیے اپنے بھی بچوں سے بھی پڑھوا لیجئے اور جو ہے اپنی سہیلی دوستوں سے بھی پڑھوا لیجئے اور جہاں جہاں ایس ایم ایس کرو گے لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا مجھے بھی ثواب ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی داہنی طرف کی جو جنت ہے وہ جنت میں اللہ ہم سب کو داخل فرمائے عافیت کے ساتھ آمین آمین اب جو ہے میرے ساتھ ایک مرتبہ خالی اتنا پڑھ لو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دیکھو میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا یہ سیدھا عرش تک پہنچ گیا اور اللہ اکبر میں نے پڑھا تو آسمان اور زمین کے درمیان نور اجر سے میرے لیے بھر گیا آپ پڑھو گے تو آپ کے لیے بھر جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی عطا فرمائے سو مرتبہ پڑھ کر ایسے میں ایس آنے چاہیے بھائی پھر دعا ملے گی انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اس میں وضو شرط نہیں ہے یہ خبر رکھنا وضو شرط نہیں ہے بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین